آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 185 سے شہر رمضان انفی انزل قرآن القرآن ال للناس جنا من الہدا وبئی من الخدا والفرقان مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا قرآن کیا ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں ہیں راستے کی اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے اور جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے ومن کان مریدن او الصفرن و عدت من ایام اخر اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے یہ آسانی کیوں ملی یرید اللہ بکم یسرا ولا یرید بکم العسر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا اور کیوں ولی تک مل تکبر اللہ اور چاہیے کہ تم گنتی کو پورا کر لو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کس بات پہ علامہ ہدا اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی ولاکم دش گرون اور تاکہ تم شکر کرو یہاں سے اب رمضان کا ایک اور اینگل ہمارے سامنے ہے اور وہ کیا اس کی اصل خوبی کیا ہے نعمت اور وہ کیا ہے قرآن رمضان کی برکت قرآن کی وجہ سے ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت کیوں دی کہ اس میں انسانوں کی ہدایت کا بندوبست ہوا ابھی تک جو بات ہم نے سنی تھی پیچھے وہ کیا تھی کہ روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور تقوی انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے لیکن کوئی بھی چیز پیدا کرنے کے لیے ایک مینول کی ضرورت ہوتی ہے کورس مٹیریل ہوتا ہے سبجیکٹس ہوتے ہیں کیوریکلم ہوتا ہے تو انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے جو کیوریکلم ہے وہ کیا ہے ان دلفی ہل قرآن اس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا روزہ اور قرآن انسان کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں اس کا ذریعہ بنتے ہیں اس میں قرآن پاک نازل ہوا اور کتنی خوبصورت باتیں ہیں قرآن پاک کے بارے میں تین باتیں اس آیت میں ہم نے دیکھی خدا لناس لوگوں کی ہدایت کی چیز اور بینات من الہدا ہدایت کے روشن دلائل اور فرقان ان تینوں کو سامنے رکھیں تو قرآن پاک کیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے یہ انسانیت کی طرف رب کا ایک پیغام ہے ایک خط ہے ایک میسج ہے کون پہنچائے گا انسانوں تک ہم پہنچائیں گے جن کے ہاتھوں میں اس وقت قرآن ہے جو اس قرآن کی امانت لے کے بیٹھے ہیں یہ پہنچائیں گے انسانوں تک اور اگر ہمارے ذریعے سے یہ قرآن انسانیت تک نہ پہنچا تو یاد رکھیے کہ کل لوگ ہمارا گرے بان تھامیں گے کہ اللہ یہ گائیڈنس کی بک تو ان کے پاس تھی اور انہوں نے ہمیں دی ہی نہیں ہمیں پہنچایا ہی نہیں تو دیکھتے ہیں شاید کو ایک ایک لفظ کے ساتھ شہر و رمضان شہر کس کو کہتے ہیں ما بین حلالین جو دو چاندوں کے بیچ میں یعنی ایک چاند سے دوسرے چاند کے جو بیچ کا دن ہے اس کو مہینہ کہتے ہیں رمضان رمضان کا لفظ بھی بڑا خوبصورت ہے رامیم دعات سے اصل میں جب رمضان شروع ہوا تھا تو اس وقت بہت گرمی تھی تو اس کے اندر ایک ایسی یعنی سینس آتی ہے کہ جس وقت گھوڑوں کے قدم جلنے لگے یعنی رمضان عموماً ہمیں گرمیوں ہی کا مشکل لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ چاہتے بھی یہی ہیں کہ جتنی گرمی زیادہ ہو اتنا تیز بھاگو الزی انزل فی القرآن اس میں قرآن نازل کیا گیا کیسے نازل ہوا اور اس سے پہلی کتابیں کب نازل ہوئی تھیں مصند احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیمی صحیفہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے آئے تھے وہ رمضان کی پہلی رات کو اترے تورات چھٹی تاریخ کو انجیل تیرہویں تاریخ کو اور قرآن پاک چوبیسویں تاریخ کو ایک اور روایت میں ہے کہ زبور بارہویں اور انجیل اٹھارویں کو نازل ہوئی اس میں کوئی بھی دن جیسا بھی ہو لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان ایک اہم مہینہ ہے اور ہر قوم کو ہدایت کا پیغام اسی مہینے میں دیا گیا فرق کیا ہے کہ پچھلے تمام صحیفے وہ جن پیغمبروں پر اترے وہ ایک ہی دم اترے لیکن قرآن پاک دنیا میں انسانوں کے ہاتھوں میں پہنچنے تک تئیس سال تقریباً لگے تو یہاں جو بات ہے کہ شہر و رمضان الرسی ان فیہ القرآن تو اس سے کیا مراد ہے کہ رمضان اس مہینے میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا یاد رکھیے کہ نزول قرآن دو طرح سے ہوا لوہے محفوظ جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا وہاں سے دنیا کے آسمان تک پہنچنے میں رمضان کا مہینہ آیا لیکن وہاں سے لے کے ہم تک پہنچنے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نبوی دور جو اقرب ربی کلزی سے شروع ہوا اور آخری وہی کے آنے تک تقریباً بائیس سال اور چھ مہینے بنتے ہیں جس کو ہم سہولت کے لیے تیئیس سال کہہ دیتے ہیں تو یہ لمحہ لمحہ اترا تو پھر یہ سوال کہ یہ رمضان میں اترا اس کی کیا وجوہات ہیں تو پہلی وجہ کیا دی جاتی ہے کہ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا میں اترا بعض کہتے ہیں کہ اس کی پہلی وہی جیسا کہ ابھی روایت بھی رکھی آپ کے سامنے رمضان میں شروع ہوئی اس لیے اس کو کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام کا عمل ملتا ہے کہ ہر سال رمضان میں نفصِ سلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے دور قرآن کرتے تھے اور آخری سال دو بار کیا اور اسی سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو برکت دی قرآن کی وجہ سے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں یہ بھی ایک خاص خوبی ہے اس مہینے کی کیونکہ قرآن پاک میں نام آنا Guinness book of the world record اس میں آنے سے زیادہ بڑی چیز ہے اتنے اختمام سے یہ دنیا میں آیا اور اللہ کے نب سے سلم کے قلب اطر پہ آیا لینو سب تب ہی فوادک و تلنا ہم نے اس سے آپ کے دل کو مضبوط کیا اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا رمضان اور قرآن ان کا گہرا تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے زیادہ ملاقات کرتے اور آپ بہت ہی جود و کرم فرماتے جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ دورے قرآن کرتے یہاں تک کہ آپ لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے اس سے ہی بخاری کی روایت نمبر سکس ہے اس سے کیا پتہ چلا کہ رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھنا ہے اس لیے کہ یہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نفس وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب منا تو ہوتا وشہ ہوا میں نے اس کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش سے بچایا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کیا کہے گا غور سے سنیے گا اور اپنے لیے بھی سنیں کہ کیا واقعی ہمارے لیے بھی قرآن یہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما اور پھر نبص وسلم نے فرمایا ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی یہ مستد احمد اور مستدرک حاکم دونوں میں یہ روایت موجود ہے یہ آپ کے انٹرسیسرز ہیں اتنے پیسے دیتے ہیں لوگ دنیا میں کسی کی سفارش لینے کے لیے کتنی جوتیاں رگڑنی پڑتی ہیں لوگوں کی سفارش لینے کے لیے پھر بھی کوئی کرے نہ کرے لیکن یہ قرآن آپ کے لیے سفارش کرے گا یہ راتوں کو جاگنا یہ گھنٹوں پڑھنا یہ سننا یہ لکھنا یہ محفوظ کرنا یہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ سفارش دلائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت ابو حریرہ رسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دلاتے لیکن پختہ طور پر حکم نہ دیتے فرماتے جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں صحیح بخاری کی روایت نمبر 37 اس سے کیا پتہ چلا کہ رمضان میں قرآن قیام میں تراوی میں کثرت سے پڑھنا چاہیے کیوں نزول قرآن کے مہینے میں روزہ بھی ساتھ ہی ڈال دیا اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہتے ہیں اس آیت نے ہمیں تین چیزیں بتائیں عبادت کا طریقہ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاقی تربیت ہو رہی ہے تقوی صبر شکر اور نرمی سکھا کر اور اب لالکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اس بات کا شکر قرآن پاک جیسی نعمت کے ملنے کا شکر کیسے کریں دن رات اس کو پڑھ کے اس کے پیغام کو پھیلا کے اس کو لوگوں تک پہنچا کے اللہ کا شکر ادا کیا اب دیکھیے کہ شکر شکوے کی ضد ہوتی ہے شکوہ جو کرتا ہے وہ شکر نہیں کرتا اپنے آپ کو پوچھئے کہ میں قرآن پڑھتے ہوئے شکوے تو نہیں کرتی بڑی مشکل ہے اب تو بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے اب تو یاد بھی نہیں کرنا پڑتا بہت لگے گا کیا ہوا نہیں آتا تو نہ آئے یہ وقت گناہوں سے تو بچ گئے نہ فرمانیوں سے تو بچ گئے کیا کرتے تھے اس وقت نئی گرامر یاد ہوئی تو نہ صحیح نئی رولس یاد ہو رہے تو نہ صحیح جو مل رہا ہے وہ تو لے لے شکوے نہ کریں نہ شکرے لوگ اللہ کو نہیں بھاتے اللہ تعالیٰ تو انسان کو کیا چاہتا ہے کہ تم اس نعمت کو پا کے کہو اللہ تیرا شکر ہے اس کو عام کر دو اس کے چرچے کرو جہاں بیٹھو لوگ تمہیں دیکھ کے پہچان جائیں کہ اب تمہیں کو بہت بڑی نعمت ملی ہے تمہارے چہرے کا اطمینان لوگوں کو بتائے کہ تم اب قرآن پڑھنے والے لوگ ہو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرقان کہہ دیا فرق کرتا ہے کیا آپ کو اپنی زندگیوں میں فرق آتا ہوا محسوس ہوتا ہے حق اور باطل کا فرق انسان کو غلط اور صحیح کا پتہ چل جائے یہ کتنی بڑی خیر ہے ہزاروں ڈالرز دے کے لوگ صحیح اور غلط کو الگ کرواتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں ڈائگنوز کرواتے ہیں اپنی بیماریاں ابھی علاج شروع نہیں ہوا ابھی صرف بیماری پرکھنے کے ٹیسٹ ہیں اور ہزاروں ڈالرز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بیماری کیا ہے اور یہ قرآن ہمیں فری میں مفت میں ہمارے دلوں کی بیماریاں بتاتا ہے کیا شکر نہیں کریں گے کہ اللہ تو نے اتنا اچھا مجھے کرائیٹیرین دے دیا اپنے آپ سے پوچھیں کیا قرآن پڑھنے سے پہلے میں اپنے آپ کو صحت مند نہیں سوچتی تھی جو نہیں پڑھتے وہ تو زیادہ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتے ہیں وہ تو زیادہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں جتنا انسان اس کتاب کو پڑھتا جاتا ہے اس میں ڈوبتا جاتا ہے اس کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے لگتا ہے تو پھر اس کو نظر آتا ہے کہ واقعی ابھی تو بڑی کمی ہے میرے اندر تو بہت خطائیں ہیں میرے اندر تو بھی بہت ساری شارٹ کمنگز ہے اور پھر انسان تڑپتا ہے اے اللہ مجھ سے یہ چیزیں دور کر دے میں اس گندے دل کے ساتھ قبر میں نہیں جانا چاہتا میری تو قبر تعفن زیادہ ہو جائے گی وہاں سے تو بدبو آئے گی کوئی پاس سے گزرے گا تو اس کو تو ذرا اچھا نہیں لگے گا اور انسان پھر تڑپ تڑپ کس کتاب سے جڑتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا قرآن بندے پر رب کا سب سے بڑا انعام ہے بہت بڑی نعمت ہے کیوں کہ اس نے زندگی گزارنی سکھائی آپ دیکھیے ایک آیت میں دو دفعہ لفظ آتا ہے اور آگے وبئی جناۃ من الخدا کیوں بار بار ہدایت کی باتیں آتی ہیں اس لیے کہ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اے اللہ سیدھا راستہ دکھا سیدھے راستے پہ جانا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقعی سنجیدہ ہو گئے ہو آر یو سیریس چلو پھر آؤ یہ ہے وہ قرآن جو تمہیں ہدایت دکھائے گا کب ملے گی ہدایت سمجھ کے پڑھیں گے یہ لفظ بتاتا ہے کہ قرآن کو رمضان میں بھی سمجھ کے پڑھنا ہے ہمارے ہاں گنا جاتا ہے قرآن کو صفحے گنے جاتے ہیں میں نے تین قرآن پڑھ لیے میں نے چار پڑھ لیے نہیں ایک قرآن اگر پڑھ کے سمجھ گئے تو وہ آپ کے دس قرآن پڑھنے سے بھاری ہے ایک دورہ قرآن کئی دفعہ آپ کی زندگی کے نقشے کو بدل دیتا ہے پھر دوبارہ کیوں کہا بھائی جی نہتے من الہدا اس کی ایک وجہ کیا تکرار کے لیے جتنی چیز اہم ہوتی ہے اتنا اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے پہلے مس کی ہے تو اب لکھ لیں اور دوسری وجہ کیا ہے کہ جسے ہدایت چاہیے وہ قرآن سے رجوع کرے جتنا انسان قرآن کے ساتھ آتا ہے اتنا ہی اس کا دل ہدایت کے لیے کھلتا ہے اب دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ قرآن رمضان میں نہ نازل ہوتا کبھی اور ہوتا سوال پیدا ہوتا ہے نا قرآن رمضان ہی میں کیوں نازل ہوا اس لیے کہ روزہ قرآن کو جذب کرنے کے لیے گراؤنڈ بناتا ہے اور قرآن ہدایت کے راستے واضح کر دیتا ہے اس سے کیا پتا چلا کہ کسی چیز کے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کسی کی عقل نہیں کرے گی بلکہ ولفرقان ہدایت کو ماننے والا ہدایت کا منبع یہ قرآن کرے گا اس کی رہنمائی فمن شہید امن کم و شہ اب جو کوئی حاضر ہو اس مہینے میں تو روزے رکھ لے اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیجیے یہ ہے اصل میں حکم کے لفظ اور اس پہ اس وقت ہر مسلمان کو عمل کرنا جتنا زیادہ اس کے اوپر عمل ہوگا اتنی ہی بات سمجھ میں آئے گی روزے کی اسلامی شریعت میں کیا حیثیت ہے مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے اور اگر دین کی کسی ایک چیز کا انکار کر دیا یا اس کو اس کی اہمیت نہ دی تو پھر یاد رکھیے کہ دین اسلام سے نکل سکتا ہے انسان آپ کے سامنے روایت رکھوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے بنی الاسلام علی خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں یعنی اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا میرا حال کہ یہ سب سے مشہور روایت ہے جو سب لوگ جانتے ہیں لیکن آپ دیکھیے اگر اس لفظ پہ غور کریں نا بنیاد فاؤنڈیشن ہے یہ اسلام کی جو فاؤنڈیشن گرا دے تو بلڈنگ کہاں رہے گی تو لہٰذا وہ لوگ جو روزے نہیں رکھتے یا اس کو ضروری نہیں محسوس کرتے تو پھر وہ بغیر فاؤنڈیشن کے ایک عمارت میں بیٹھے کسی لمحے گر جائے گی آپ نے دیکھا جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اوپر جانے سے پہلے لوگ نیچے کھودتے ہیں کیوں تاکہ مضبوط ہو جائے جن کی بنیادیں کمزور ہوئیں ان کے ساتھ معاملہ خطرے کا اور جو لوگ رکھتے تو ہیں لیکن کبھی چھوڑ دیں کبھی نہیں تو وہ کیا حال ہے فاؤنڈیشنس بنتی تو ہے لیکن بڑی کمزور کچی سی فاؤنڈیشن ہے آپ چھوٹی سی بنیاد کھو دیں زیادہ گہری نہ کھو دیں کہ چلو ایک ہی بلڈنگ بنانی ہے اور بعد میں آپ کا دل چاہے کہ نہیں مجھے اس کے اوپر اور بھی بلڈنگ بنانی ہے فور فلور کرنے ہیں فائیو گر جائے گی وہ بلڈنگ پہلے کو بھی لے کے ڈوبے گی اسی لیے وہ لوگ جو جنت کی بلندیوں کو پانا چاہتے ہیں جو اپنے درجوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں جو اوپر سے اوپر جانا چاہتے ہیں جو اپنے اسٹیٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں ان کو ان بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا ایک روایت تو بہت ہی زیادہ خوفزدہ کر دیتی ہے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو یالا کی روایت ہے و قواعد الدین ثلاثہ اسلام کے قواعد اور بنیادیں تین ہیں جن پر اسلام کی عمارت تعمیر کی گئی جو کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے یعنی اس حکم کا کافر ہو جاتا ہے منکر ہو جاتا ہے وہ شخص اور وہ تین چیزیں کیا ہیں اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرض نماز اور رمضان کے روزے تو لہٰذا رمضان کے روزے انسان کے ایمان کا ایک اظہار ہے کہ اللہ میں تیری بات کو مانتا ہوں پھر فمن شہیدہ کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ جب انسان چاند کو دیکھے گا تو روزہ رکھے گا شاہدہ کیا ہوتا ہے مشاہدہ تو چاند کے ساتھ دیکھنے کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کس طرح سے جوڑ دیا دوسری چیزوں کے ساتھ کہ کسی کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں بھی کوئی جنتری نہیں بھی کوئی اس کے پاس انسٹرومنٹس نہیں کہ جس کے ذریعے وہ دیکھ سکے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کمپیوٹرز نہیں ٹیلی ویژن نہیں سیٹلائٹ نہیں کسی دیہات میں رہتا ہے کسی جنگل میں رہتا ہے کیا کرے پھر وہ کمن شہید امین کم مشاہدہ کرے یہ چاند کے دیکھنے کی طرف اشارہ ٹویت ہلال کمیٹی کمری حساب سے اس مہینے میں چاند دیکھ کے روزہ شروع کیا جاتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ چاند کے ساتھ کیوں جوڑا اس کو سورج کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تو پھر بندے ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے سردیوں میں ہی رکھتے گرمیوں کا مزہ ہی نہ چھکتے گرمیوں میں رکھتے تو کبھی سردیوں کی سہولت نہ ملتی اللہ نے کتنی پیاری سیٹنگ کر دی کبھی گرمیوں میں رکھو کبھی سردیوں میں رکھو کبھی بڑے دنوں میں رکھو کبھی چھوٹے دنوں میں رکھو یاد رکھیے کہ شریعت انسان پر کوئی غیر فطری پابندی نہیں لگاتی اللہ تعالیٰ نے روزے میں پابندیاں تو لگائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ رخصتیں بھی دے دیں اور وہ رخصتیں کیا تھیں پہلے تو کہا کہ فمن شہید امن کم الشہر فل یسوم جو بھی اس روزے کو پالے وہ روزے رکھے گا ٹھیک ہے اور یہ پانا کہاں ہوگا آپ جس شہر میں ہیں اسی کے حساب سے روزوں کو شروع کریں گے اور اسی کے حساب سے پورے کریں گے اگر آپ کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں وہاں روزے پہلے ختم ہو گئے تو کیا کریں گے دوسرے شہر میں جائیں گے وہاں ان کے ساتھ عید کریں گے پھر اس کے بعد آپ اپنا ایک روزہ پورا کریں گے کبھی کبھی آپ ایسی جگہ جاتے ہیں آپ کے تیس ہو گئے وہاں روزہ چل رہا ہے اب آپ رکھتے ہیں تو اکتیس ہو جائیں گے تو کیا کریں اختیار ہے چاہے نفلی سمجھ کے رکھ لیں اور چاہے نہ رکھیں لیکن عید آپ ان کے ساتھ کریں گے اسلام یونٹی کو بھی سکھاتا ہے کہ کیسے اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ مل کے چلو اور اپنے احکامات کو پورا کراتا ہے پھر فرمایا ومن کا نہ نخر ظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت دوبارہ آ گئی لیکن دوبارہ نہیں آئی اوپر جب یہ آیت آئی تو یہ ایک پہلے کا حکم تھا چاہو تو فدیہ دے دو چاہو تو رکھ لو لیکن اب جب یہ بات آئی کہ فمن شہید امن کم اور فل تو حکم آ گیا نا کہ اب چاند اب روزہ رکھنا ہی ہے تو دل میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا مریض اور مسافر بھی پھر رکھیں تو فرمایا نہیں نہیں وہ رخصت موجود ہے اللہ نے عام لوگوں کو تو پابند کر دیا لیکن جو مریض ہے او الفرن سفر پہ ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں رکھے گا ضرور بعد میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر روزے نہ رکھے چھٹیں گے نہیں لیکن رکھے گا کیسے دیکھیے کہ اسلام نے بیماری اور سفر میں فضا کا جو ایک راستہ کھول دیا اور اس کو عام کر دیا تو یہ کیا بتاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ فطری دین ہے بیماری کے اندر آپ دیکھیے کہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ رکھنے سے انسان کو تکلیف کا اندیشہ ہو پھر اسی بیماری کے اندر دو تین چیزیں اور ہیں میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ اس کا بھی خلاصہ رکھ دوں کہ بہت بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کے اب قابل ہی نہیں ہے وہ صرف فدیہ دے گا کیونکہ اب بڑھاپا واپس تو نہیں آ سکتا اسی کے ساتھ وہ بیماریاں جو لا علاج ہیں مثال ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا کسی کو شوگر کا مرض ہے اور جو آخر تک رہے گا تو پھر ایسے لوگ صرف فدیا دیں گے لیکن ایک ہوتی ہے وقتی بیماری اس کے روزہ چھوڑیں گے لیکن بعد میں روزہ رکھنا بھی ہوگا اسی طرح پیریڈز پیریڈز میں انسان روزہ چھوڑے گا عورتوں کے لیے یہ رخصت ہے لیکن بعد میں ان کی قضا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی واضح روایت ہے کہ ہم حیض کے دنوں کی چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں کرتے تھے جبکہ روزوں کی قضا کرتے تھے وجہ پہلی بات ہے اللہ کا حکم دوسری بات ہے ایک عورت پیریڈ سے ہے اور اس نے چھ دن کی نمازیں چھوڑی تیس چھٹ گئیں آج پاک ہوتی ہے تو غسل کرتے ہی اس پہ اگلی نماز بھی فرض ہو گئی اب جب اس نے اگلی پڑھنی ہے تو ساتھ وہ تیس پڑھ سکتی ہے ہر دن کی پانچ اور تیس پچھلی پڑے ممکن ہی نہیں یہ بوجھ تھا لیکن روزہ پورے سال میں چھ روزے چھٹے کتنی آسانی سے رکھ سکتی ہے ہر دو مہینے کے بعد ایک روزہ رکھے گی تو بھی پورا ہو جائے گا اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی دے دی یورید اللہ بکم السر ولا یورید بکم الس اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا اللہ کا دین ٹھنڈک دینے کے لیے اذیت دینے کے لیے نہیں آیا اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ تمہیں اس طرح کی مشکلوں میں ڈال دے کہ جو تم برداشتی نہ کر سکو یہ قضا کا حکم دینا بعد میں گنتی کا پورا کرنا یہ ساری سہولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسند احمد کی روایت ہے نفس سلم نے فرمایا بہترین دین وہی ہے جو آسانی والا ہو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے نام پہ کوئی اپنے اوپر بہت زیادہ تنگیاں نہیں کر لینی چاہیے بعض لوگ سنتوں نوافلوں کو یا تقوی کی باتوں کو بھی دین بنا کے پیش کرتے ہیں نہیں دین کو جب ہم اس کی اصل شکل پہ رکھیں گے نا اور اصل شکل دین کی کیا ہے سنت کی روشنی میں اور اگر دین کو سنت کی روشنی میں پڑھیں گے نا تو یاد رکھیے کوئی اس سے بھاگے گا نہیں آج ہماری امت کو دین سے ایکشن کیوں ہو گیا کہ دین والوں نے اس کو اتنا مشکل کر کے پیش کیا کہ لوگ بیچارے بھاگ گئے جو بھی نفس کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوئے تھے اس قید کو اپنے سے ہٹا نہیں سکے تو انہوں نے کہا چلو ایک علاج ہے اور وہ کہہ کے دین چھوڑ دو انہوں نے وہ برائی نہیں چھوڑی دین چھوڑ دیا تو فرمایا نہیں یعنی آسانیوں والا دین دو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انتظار کر رہے تھے آپ تشریف لائے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے معلوم ہوتا تھا کہ وضو یا غسل کر کے تشریف لائے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کرنے شروع کر دیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فلاں کام میں کوئی حرج ہے کیا فلاں کام میں کوئی حرج ہے فلاں کام میں کوئی حرج ہے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دین آسانیوں والا ہے اللہ کا دین آسانیوں والا ہے اور آپ نے یہ تین بار فرمایا یعنی اللہ کا دین مشکلوں میں ڈالنے والا دین نہیں یہ آسانیوں والا دین ہے غور کریں ذرا اسلام میں کون کون سی آسانیاں ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا یسرو ولا توسرو و بشرو ولا و نفرو کہ لوگوں کو خوشخبری دو اور ان کو نفرت نہ دلاؤ آسانی کرو اور مشکل میں نہ ڈالو یہ صحیح بخاری کی روایت نمبر سکسٹی نائن ہے ایک اور روایت سنن اور مسانیت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یک طرفہ نرمی اور آسانی والے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں یعنی دین بہت آسان ہے ہم نے اپنی ناسمجھیوں سے اس کو مشکل کر لیا اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ روزہ نہ رکھنا یہ آسانی ہے یعنی اصل فارم پہ رکھو ہر طرح کا معاملہ وہی رکھو جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ایک اور روایت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا غور سے آپ اسے دیکھتے رہے پھر فرمایا کیا تم اسے سچائی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تمام اہل مدینہ میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے آپ نے فرمایا اسے نہ سناؤ کہیں یہ اس کی ہلاکت کا باعث نہ ہو یعنی اس کے سامنے اس کی تعریف نہ کرو کہ کہیں اس کے دل میں کوئی بڑائی نہ آ جائے سنو اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس امت کے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں یہ تفسیر اپنے کثیر میں روایت موجود ہے صحیح مسلم کی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے اور یہ بات آپ نے تین بار فرمائی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے کیا مطلب کہ انسان اس طرح مغلوب ہو جاتا ہے دین پر عمل کرنا چھوڑ دے جو آج ہمارے ساتھ ہوا پھر آپ نے فرمایا پس تم سیدھے راستے پر رکھو اور میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے پر خوش ہو اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو غور کیجیے گا صبح و شام بھی کرنی ہے اور رات کے کچھ حصے میں عبادت سے مدد حاصل کرو اسے ہی بخاری کی روایت نمبر 39 ہے بندہ مومن غافل نہیں وہ دین کو اس کے اصل پہ رکھتا ہے فرائض سنتوں واجبات مقروحات اس طرح کی پابندیوں کی بجائے دین کو سادہ رنگ میں پیش کر دو اس درجے پہ لے آؤ کہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے آج ہم نے دین کو مشکل کر دیا علم سیکھنا تو مشکل کر دیا اور قانون توڑنے آسان کر دیے اچھا اس سے ایک اور ریئیکشن بھی ہوا لوگ کیا کہتے ہیں ہاں دین میں مشکل نہیں جبر کا نام نہیں اس کا یہ مطلب ہے نہیں کہ سردیاں آگے چلو نماز چھوڑ دو کوئی بات نہیں دین میں مشکل نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے دین کی تعویل اپنی خواہش سے نہیں کرنی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہم نے اس کی قدر کرنی ہے اور کیا کرو والی تک میں لول اور گنتی کو پورا کرو کتنی تاکید ہے رمضان کے روزے پورے کرنے کی یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے چھٹے ہوئے روزے پورے کر لیے پچھلی زندگی کے جو پیریڈز کے چھٹے ہوئے روزے ہیں کیا پورے کر لیے جی اس کی پوچھ ہوگی یہ بہت ہی اہم مسئلہ جو ہمارے ہاں بہت ساری بہنوں کو نہیں معلوم ہوتا نماز اللہ معاف کر دی رحمت کی ممکن نہیں تھا ہمارے لیے اتنی پڑھنا اس کو تو ہم نے قضا عمری کے نام پہ اپنے اوپر واجب کر لیا اور مشکل میں ڈلے لیکن روزے جو فرض تھے اس کے لیے لوگوں نے سوچا کہ روزہ معاف ہے تو لہٰذا دیر نہیں ہوئی ابھی بھی رکھ سکتے ہیں نیت تو کریں ہر مہینے تیرہ چودہ پندرہ کو رکھنا شروع کر دیں سنت روزے بھی ہو جائیں گے اور یہ بھی ہوں گے پیر جمعرات کو رکھ لیں گرمیوں کے چھٹے ہوئے سردیوں میں رکھ لیں دن چھوٹے ہوتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو لہٰذا ان کو پورا کرنا ہے ولی تو کبر اللہ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو ولی تو کب اللہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تکبیرات ہیں جو عید کے دن پڑی جاتی ہیں یہ رمضان پورا ہوا اچھے طریقے سے گزر گیا اب اس نعمت پہ تکبیرات کہو اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے لیے آسانیاں کی یعنی یہ عید کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے کس پہ بڑائی بیان کرو اللہ مدا کم کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی کس چیز کی کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے قرآن سے تعلق جوڑا والا اللہ کم تشکرون اور تم شکر کرو شکر کیا ہے تمہارا دل اللہ کی شکر گزاری کے جذبے سے تڑپنے لگے اللہ کے خوف سے کپ کپی اس کے شکر سے تڑپ پیدا ہو جب انسان کے اندر یہ نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر وہ اس قابل بنتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر کہ اس کی دھڑکنے بھی اس شکر میں شامل ہوں ایسا تقوی اندر آ جائے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے پھر وہ رب کو ایک بڑے کی حیثیت سے پا جائے اور اس کا اپنا وجود بہت چھوٹا ہو جائے یہ ہے قرآن اور رمضان کا پیغام کہ تم رب کے ساتھ اپنا معاملہ کر لو رمضان اور قرآن انسان کو ایسی ہدایت کی طرف لاتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے پھر وہ انسان کی ترجیحات میں شامل ہو جاتا ہے اور جو ہی انسان کو پھر رب یاد آتا ہے جو ہی انسان کا رب سے تعلق آتا ہے تو پھر اس سے مانگنے کو دل جاتا ہے کیونکہ محبت ہمیشہ اظہار جاتی ہے جن سے محبت ہوتی ہے پھر انسان ان سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا محبت ہو رہی ہے میرے بننا چاہتے ہو تو پھر میں کہا ہوں کیسے مجھے پاؤ آؤ اس کا طریقہ بتاؤں وہ اضا سا الگ عبادی انی و انی قریب اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں دور نہیں ہے تمہارا رب بہت قریب ہے وہ جی بدا وتدا اذا دان پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں شرط ہے کیا فل یست جی بولی تم بھی تو میری دعوت کو قبول کرو اور اس کی دعوت کیا ہے اس کا دین اس کا کلام اس کی کتاب اس کا بتایا ہوا طرز زندگی اس کی لگائی ہوئی پابندیاں اس کی حرام کردہ سے رکنا اس کی پسندیدہ چیزوں کی طرف لپکنا تم بھی تو وہ زندگی کا انداز قبول کرو مجھے تو کہتے ہو کہ میں سنو تم بھی تو میری سنو اور اور مجھ پر ایمان لائیں کس بات کا ایمان سارے خزانے اس کے ہاتھ میں وہ دعاؤں کو سنے گا قبولیت کے ساتھ مانگو یقین کے ساتھ مانگو یہ مت کو کہ اللہ دینا تو دے دے دے سکتا ہے تو دے دے نہیں ادال ہوا ان تم قینو نبل اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو کیا ہوگا اسے یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں جو رب کو اس طرح مانگے گا پھر ہدایت بھی پا لے گا اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا عربی تھا یعنی دیہاتی جیسے ہوتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ کہنے لگا کیا ہمارا پروردگار قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں یا دور ہیں کہ ہم اسے پکاریں آپ خاموش تو کیا بولا نہیں کرتے تھے جب تک کسی بات کے بارے میں حکم نہیں ہوتا لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی وَإِذَا اضاسہ عِبَادِي أَنِّي انی انی قریب کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیں کہ میں قریب ہوں اتنا قریب ہے کہ زمین پہ بات کرتے ہوئے انسان کی بات سن کے آسمان سے جواب دے دیتا ہے وجود کے ساتھ آسمانوں پہ ہے عرش پہ ہے لیکن علم کے ساتھ مشاہدے کے ساتھ سماعت کے ساتھ بصارت کے ساتھ اور معاونت کے ساتھ مومنوں کی مدد کرنے کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ہے جیسے پیچھے کہا ان اللہ ہمارے صابرین اور یہ قربت کیسی ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی مدد کی قربت دیتے ہیں سرقاف فائد سکسٹین میں آتا ہے نحن اقرب من حبل الورید ہم اس کی شہرک سے بھی قریب ہیں یہ کیسے کوئی جسمانی طور پہ قریب نہ ہو اور دور کیسے ہو جائے کیا آپ نے کبھی ماں بیٹی کو فون پہ بات کرتے نہیں دیکھا ماں پاکستان میں ہے بیٹی ادھر ہے مشکل میں ہے پریشانی میں ہے پریگننٹ ہے پھر فون کرتی ہے امی آپ ادھر ہیں کہتی نہیں بیٹا فکر نہیں کرو میں تمہارے پاس ہی ہوں میں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہوں بس اللہ پہ بھروسہ رکھو دنیا میں کوئی دور رہتے ہوئے پاس ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں رہ سکتا وہ بندے کے حال سے آگاہ ہے اور انسان کو بتاتا ہے کہ اصل کمی تمہارے اندر ہے میرے اندر نہیں حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا دعا میں عاجز نہ ہو جاؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی کیا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا یعنی تم مانگو میں دوں گا اجیب دعوت الدائی زادان جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے ایک نے کہا ہے اللہ کے رسول ہمارا پروردگار دعا سنتا ہے اور اس کی کیا صورت ہوتی ہے اس پر رعایت نازل ہوئی یہ بھی لباب النقول میں علامہ سیوتی نے نقل کیا تفسیر ابن عباس کے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پر آتا ہے عطا بن نبی رباح کہتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ جس وقت آیت مقدسہ کہ تمہارے پروردگار فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ انہیں معلوم نہیں کہ وہ کس وقت دعا مانگیں تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیا پتا چلا اس سے کہ رب سنتا ہے رب قریب ہے مدد کے ساتھ پیچھے سے روزے کی بات تھی روزہ صبر کے عمل کا ایک اظہار ہے صبر سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل میں مشکلات کو برداشت کرنا یہی ہے وہ چیز جس سے انسان دل کی ایک ایسی حالت تک پہنچتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلوائے کہ جو قبولیت کو پہنچنے والے ہوں اس کو مستجاب الدعوات میں سے کر دے ایسے ہی لوگ رب کا قرب پاتے ہیں اور اللہ کو وہی پاتا ہے جو خود کو رب کے حوالے کر دے نوٹ کریے گا اس بات کو رب کو وہی پاتا ہے جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے رب تک اسی شخص کے لفظ پہنچتے ہیں جس نے اپنی روح کے تاروں کو اللہ سے ملا رکھا ہو ہم مانیں گے تو وہ مانے گا تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا پیچھے کیا کہا فس قرونی کم وش ولا تکفرون تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور یہاں کیا کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری سنوں گا وہ جی بدا لیکن پل لیکن جیب بولی تم بھی تو مانو تم مانتے ہو میری کبھی غور کریں تو جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اے اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے لیکن جب اس کا کوئی حکم آتا ہے تو چیخنے لگتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں میں کر سکتی باقی اللہ تو میری سن لے اور ذرا چار دن نہ سنی جائے تو کیا کہتے ہیں وہ میری کوئی نہیں سنتا یا میری اللہ نہیں سنتا بلیو منو بھی ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگنا جیسے بوڑھے ستر اسی سال سے اوپر کی عمر ہے اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں صورت مریم کی آیت نمبر چار میں آتا ہے انی وحن العظم ولم اکم کا ربی شقیہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا یعنی سفید ہو گئے بال لیکن میرے مالک تجھ سے مانگ کے میں کبھی مایوس نہیں رہا نا امید نہیں رہا یہ یقین ہو ہم کہتے ہیں ہاں ہونا تو نہیں چلو مانگ لیتے ہیں نہیں ہوگا اس یقین سے مانگے رب کے آگے کیا مشکل ہے جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کو شرم آتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کرے اور جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے صورت مومن کی آیت نمبر سکسٹی میں آتا ہے وقال استجب ان عن داخرين تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے کیسے مانگنی چاہیے دعا روک کے ساتھ حکم کے ساتھ نہیں آجزی کے ساتھ تصرو کے ساتھ سورت ارا فائد ففٹی فائیو میں آتا ہے اد او رب بکم خفیہ انہو لا یحب المعتدین اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا آج ہی سے مانگے دنیا میں مانگے کسی سے کیسے مانگتے ہیں کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو کھانا مانگتے ہوئے کیسے چیختے روپ ڈالتے وہاں تو یس سر تھینک یو نو سر کیا کچھ نہیں کہتے رب سے کیسے مانگتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کتنی دل میں تڑپ ہوتی ہے کتنی آرزی کا احساس ہوتا ہے مسند احمد ایک روایت میں حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے اللہ سے سلم نے فرمایا اب بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے جائے آپ کو پتہ ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے تبرانی کی ایک روایت ہے انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا دعا کرو اس لیے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے عاجز وہ انسان ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو اور سب سے زیادہ بخیل یعنی سٹنجی وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بخیل ہو ساتھ ساتھ ہمیں اپنا جائزہ لینا یہ تبرانی کی روایت ایک اور بڑی ہی پیاری روایت ہے کہ اللہ اس شخص کی جلدی سنتا ہے غم کے وقت میں جب وہ خوشیوں میں بھی رب کو پکارے تبرانی کی ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اللہ دکھ کے وقت اس کی جلدی سن لے اس کو چاہیے کہ خوشی کے وقت میں کثرت سے اللہ کو پکارے اپنا جائزہ لیجیے پھر اسی طرح دعا مانگتے ہوئے سجدہ بھی کر سکتے ہیں سجدے کی حالت میں مانگی ہوئی دعا بھی زیادہ اللہ کا قرب دیتی ہے نا سجدے کی کیفیت بڑی پیاری ہوتی ہے سر چھکا دیا رب کے آگے گڑ گڑانے لگے ناک زمین پہ رگڑنے لگے قرب تو ملے گئی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں سیڑھی کی ضرورت نہیں کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں سر سجدے میں گرائیں اور اپنے رب کو یاد کر لیں روٹھا ہے تو منا لے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے تم سجدوں میں اکثر کثرت سے دعائیں کیا کرو اپنی دعائیں جیسے عام سجدہ کر کے ضروری نہیں کہ نماز میں وہاں تو عربی ہمیں نہیں دوسری زبان آتی عام طور پہ کبھی دعا کو دل سے بس سر سجدے میں کر لے اور آجزی کے ساتھ رکت کے ساتھ مانگے صحیح بخاری کی روایت ہے تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو اللہ سے پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے اور یوں نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرما اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کرنا چاہے تو کر دے نہیں آپ کو یقین نہیں تو وہ کیوں کرے پورے یقین سے لے پھر اس طرح چھیک چلا کے بعض وہ بہت لوگ شور سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یعنی ایک سنوں کا انداز ہوتا ہے ایک تو وہ ہوتی ہے نا جو حرم میں ہوتی ہیں یا جس میں ایک واقعی بڑی گیدرنگز ہیں یا رکت ہوتی ہے وہ اور بات ہے لیکن بعض لوگ بڑی جیسے ایک مصنوعی دعائیں کرتے ہیں لوگوں کو جان جان کے رلاتے ہیں اور اس طرح کی پسندیدہ عمل نہیں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ابو موسیٰ علیہ شری سے ہم نب و سلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب ہم بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے اللہ اکبر اس پر نبس وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے اوپر اہم کرو یعنی اتنی زور سے چیخو گے تو مشکل ہوگی نا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے تم ایک سننے اور دیکھنے والی قریب ذات کو پکار رہے ہو ابو دعود کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کہ دعا ہی تو عبادت ہے ایک جگہ آتا ہے دعا ہوا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے تمہارا رب پکارتا ہے کہ مجھے پکار ہو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا حضرت نعمان بن وشیر سے ابو میں روایت دیکھیں تو نماز کیا ہے پوری نماز میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی تعریف یا اسے مانگنا الحمدللہ کے بعد رکوع کی دعائیں سجدے کی دعائیں قیام کے اندر اگر آپ کھڑے ہیں تو اس میں کوئی آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تشخد کی دعائیں کیا ہے مانگتے نا کتنی بدبختی ایک انسان پھر خود ہی نہ مانگے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اصل میں وہ دعائیں مانگنے سے محروم کرتے ہیں اپنے آپ کو ترمزی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عصمت والا کوئی عمل نہیں پھر جو یہ کہتا ہے نا میری قبول نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی واقعی قبول نہیں کرتا مسند احمد کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں احمدی کی ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی محسوس کیا کریں ان لفظوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں کبھی آپ نے اس قربت کو محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو گیا آپ کی بات کو سن کے ہم غافل دل سے مانگتے ہیں وہ دیتا ہی نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے احمد میں کہ آپ نفس سلم نے فرمایا دل مثل برتنوں کے تو چاہیے کوئی برتن کوئی گہرا سا برتن ہے بعض بعض سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں یعنی بعض برتن ہوتے ہیں نا جیسے سیدھی پلیٹ میں اگر آپ دودھ ڈال دیں تو گر جائے گا نا لیکن آپ جب گہرے پیالے میں ڈالتے ہیں تو محفوظ ہوتے ہیں نا اسی طرح بعض دل بات کو زیادہ محفوظ کرتے ہیں اور بعض بس اچھال کے اٹھ جاتے ہیں بعض تو سن کے اٹھتے ہوں گے تو ساتھ ہی سارا گر جاتا ہوگا لیکن کچھ محفوظ کرتے ہیں کتنا آپ کا بات کرنے کا انداز لوگوں کو مائل کرنے والا تھا نا پھر آپ نے فرمایا اے لوگو جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو سنو غفلت والے دل کی دعا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی قبول نہیں فرماتا اپنی دعاؤں کا جائزہ لیجئے کیسے مانگتے ہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا چلیں ایک ہی جائزہ لے لیتے ہیں سرخ فاتحہ کا ترجمہ جاننے سے پہلے کس کو پتا تھا کیا مانگتے ہیں چلیں رکو میں کیا کہتے ہیں سجدے میں کیا مانگتے ہیں کچھ معلوم ہے اتحیات کیا کہا آپ نے کی دعائیں پڑھتے جائیے آتی ہیں تو جب پتہ ہی نہیں مانگ کیا رہے ہیں تو وہ دے نہ دے ایک ہی برابر ہے نا ہم کتنی جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ رب دیتا نہیں تو پہلے آپ پوچھیں آپ کو پتہ آپ نے کیا مانگا کوئی مانگے اور آپ نے پوچھا اچھا کیا مانگے وہ گا پتہ بھی نہیں کوئی لفظ تھے وہ میں نے بولے تھے کہ آج ہماری دعائیں ایسی نہیں کیا رب کے ساتھ سچی قربت کا معاملہ دکھتا ہے ہمیں بہت ضرورت ہے اپنی دعاؤں کو زندہ کرنے کی اپنے مردویہ کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے دعا کی الہ العالمین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کا کیا جواب ہے کسی خوش قسمت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے سوال پہ اللہ کے نبی اللہ کو پکارتے اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ مراد اس سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے والا اور سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارے تو میں لبائی کہہ کر اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں یہ ہے وہ فل یستجیب لی ولیؤمنو بی اپنی زندگیوں سے دکھانا پڑے گا کہ اللہ ہم نے قبول کر لیا تیری بات کو ہم رب کی عبادت کرتے جائیں وہ بن مانگے بھی دے دے گا ہم رب کی مرضی کے ہو جائیں وہ ہمارا ہو جائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم ایک چیز تو تیری ہے اور ایک میری ہے اور ایک مجھ میں اور تجھ میں مشترک ہے جیسے میں بولتی ہوں نا پوز دے کے ویسے ہی ایک ایک لائن پہ لکھا کریں ایک لکھ کے دوسری لائن پہ آ جائیں تاکہ جب آگے لکھیں تو اسی کے آگے لکھ لیں ایک چیز تیری ہے اور ایک میری اور ایک مجھ اور تجھ میں مشترک ہے یعنی جوائنٹ ہے کون سی وہ تین چیزیں کیا ہیں خالص میرا حق تو یہ ہے کہ ایک میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یہ بندے کا فرض ہے یہ بندے کی چیز ہے اور میرے لیے مخصوص یہ ہے کہ تیرے ہر ہر عمل کا پورا پورا بدلہ میں تجھے دے دوں کسی نیکی کو ضائع نہ کروں یہ اللہ کا حق ہے بندے پہ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے کہ پھر بندے کی نیکیاں ضائع نہ کرے اور مشترک چیز یعنی دونوں میں کامن چیز کیا ہے کہ تم دعا کرو اور میں قبول کروں تیرا کام دعا کرنا اور میرا کام دعا کو قبول کرنا اجی بدا بتدائی ازاد آن پلس بی لال لہم یرشدون دو پارٹیز ہیں برابر کی چوٹ نہیں ہے ایک طرف مالک کائنات عرشوں کا مالک کائنات کا نظام چلانے والا اور ایک طرف گناہ گار بندہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں مبتلا اور اب اس کو کہتا کہ تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا پھر وہ انسان کتنا متکبر ہے کہ پھر بھی رب کو نہ پکارے پھر بھی رب کے ساتھ اپنے معاملے کو نہ درست کرے تو پھر اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا اپنی دعاؤں کے آئینے میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو محسوس کیجیے روٹھے ہوئے تو نہیں ہے ناراض تو نہیں ہے ہم سے دل میں کبر تو نہیں بھرا ہوا اس کی ضرورت تو نہیں رہی اور ہی دوسرے بہت ہیں زندگی میں ہماری توجہ کے مستحق ہمارے ماہور دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ ہمیں اپنا پلو نہیں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 اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے سبحان کا رب العزت یما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب فإن